حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کو گالی دیتے نہیں دیکھا اور نہ آپ کے لیے کپڑا لپیٹ کر رکھا جاتا تھا یعنی ایک ہی جوڑا ہوتا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوون